اس نے چابی کی ہول میں گھمائی اور پھر الماری کا پٹ کھولا سامنے والے خانے میں جہاں چند کاغذات کے اوپر اس نے جلی ہوئی اطراف والا پزل باکس رکھا تھا اب وہ وہاں نہیں تھا اس کے ذہن نے لمحوں میں کڑیوں سے کڑیاں ملائی اگلے ہی پل وہ پٹ بند کر کے باہر آیا تھا بہارِ گل سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑے ہو کر اس نے آواز دی بہارِ کافی دنوں سے اس آواز کی منتظر تھی مگر عبد الرحمن کو اپنی مصروفیت میں بہارِ الماری کھولنے کا موقع شاید آج ملا تھا اس لیے اب آواز سن کر وہ جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی تابداری سے اٹھی اور سر جھکائے معدب انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگی تیسری منزل کے دہانے پہ پہنچ کر اس اس نے سر جھکایا وہ وہ کے سامنے کھڑا تھا ابھی ابھی ہوٹل سے آیا تھا سو ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے کوٹ کے بغیر تھا اسے متوجہ پا کر عبد عبدالرحمن نے سوالیہ ایبرو اٹھائی کیا بہار گل مجھے بتانا پسند کریں گی کہ وہ پزل باکس کہاں ہے میں پسند کروں گی بہار نے سادگی سے اسبات نے گردن ہلائی میں نے وہ حیا کو واپس کر دیا وہ چند لمحے کچھ ہی نہیں کہہ سکا اس کا چہرہ بے تاثر تھا مگر بہارے جانتی تھی کہ اسے دھچکا لگا ہے کس کی اجازت سے وہ تمہاری چیز نہیں تھی عبد الرحمن جس کی تھی میں نے اسے دے دی وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا پھر اس کے سامنے ایک پنجے کے بل فرش پہ بیٹھا اور سیدھا بہارے کی آنکھوں میں دیکھا کیا تم نے مجھ سے رازداری کا وعدہ نہیں کیا تھا میں رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ گئیں جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے بہارے یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی یہ عائشہ گل کہتی ہے وہ زخمی انداز میں مسکرایا پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے نہیں ہم واقعی جزیرے پہ کسی سے تمہارے بارے میں بات نہیں نہیں کرتے وہ اور ایک وعدہ ہمارے درمیان ہمارا لٹل سیکرٹ بہارے کے کندھوں پہ ایک دم بہت بھاری بوجھ سا آ گیا اس نے اداسی سے عبد الرحمن کو دیکھا جو منتظر سا اسے ہی دیکھ رہا تھا بہت پہلے عبد الرحمان نے اس سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ اسے جنازے بھی دے گی اور اس کی میت کو اون بھی کرے گی تم سچ بولنے والی بہار گل پہ اعتبار کر سکتے ہو پورا ادلار پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے گا مگر بہار بہار گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے جب تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو تم کہو کون عبد الرحمان کہاں کا عبد الرحمان تم ایسی باتیں مت کیا کرو مجھے دکھ ہوتا ہے اور اس بارے میں بھی عائشہ گل کی کوئی کہاوت ضرور ہوگی وہ ذرا سا مسکرایا اس کو چھوڑو وہ تو بہت کچھ کہتی رہتی ہے میں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں اس نے ناک پہ سے مکھی اڑا کر گویا عبد الرحمن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا وہ تو مجھ سے اتنی خفا ہوئی تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی لہذا بھر کو رک کر بہار ذرا تشویش سے بولی تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبد الرحمن ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھ بھی لیا عائشہ قریب میں نہیں عائشہ قریب میں کہیں نہیں تھی وہ دھیرے سے ہنس دیا مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں وہ تم سے شادی کیوں کرے گی وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے بہارے کو جیسے بہت غصہ آیا تھا اور تمہاری دوست کو عبد الرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا ہے نا یہ سچ ہے اسے تم بالکل پسند نہیں ہو مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا بہارے نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا سنو وہ حیا کے پزل باکس پہ جو پہلی کھودی تھی وہ کس نے لکھی تھی وہ جاتے جاتے ذرا چوک کر واپس پلٹا مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے میں نے تو ابھی تک اس باکس پہ غور ہی نہیں کیا تھا نہیں دراصل میرے باکس کی پہیلی اور حیا کی پہیلی بالکل ایک سی لکھی تھی نا تبھی حیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری پہیلی کس نے لکھی ہے وہ واقعتاً چونکا تھا اس نے یہ محسوس کیوں نہیں کیا وہ یہ بات نظر انداز کیوں کر گیا پھر تم نے کیا کہا بلکہ ٹھہرو تم نے کہا ہوگا کہ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں بہارے کا منہ کھل گیا تمہیں کیسے پتا بہارے گل میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھی طریقے سے تمہیں جانتا ہوں وہ کہہ کر رکا نہیں بہارے نے آزردگی سے اسے جاتے دیکھا وہ اس سے خفا تھا وہ جانتی تھی مگر عائشہ کہتی ہے بندہ خفا ہو جائے خیر ہے بس رحمان خفا نہ ہو اف اس نے سر جھٹکا عائشہ گل کی کہاوتیں آڈیٹوریم اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھرا تھا باسکٹ بال کا میچ جاری تھا کوٹ میں لڑکے نارنجی گیند اچھالتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تماشائیوں کی نگاہیں بھی گیند پہ لگی تھیں مخصوص شور ہنگامہ اور رش حیا ان سب سے بے نیاز اپنا بیگ تھامے کرسیوں کی قطاروں کے درمیان رستہ بناتی آگے بڑھ رہی تھی امتحان قریب تھے پر ان دنوں وہ اتنی مصروف رہی تھی کہ معتصم سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا ابھی لطیف نے بتایا کہ وہ آڈیٹوریم میں ہیں تو وہ یہاں آ گئی ویسے بھی اب وہ فلسطینی لڑکوں سے بات چیت میں ذرا احتیاط کرتی تھی نہیں وہ تو ویسے ہی ڈیسنٹ اور بھائیوں جیسے تھے مگر وہ وہی نہیں رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اب وہ اسکارف لیتی ہے سو اس کے نام کے ساتھ کوئی غلط بات جڑی تو بدنام اس کا اسکارف ہوگا اس لیے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ معتصم یا حسین وغیرہ سے تنہائی میں نہ ملے بلکہ کسی ایسی جگہ پہ ملے جہاں سب سامنے ہی ہو وہ تیسری قطار میں بیٹھا تھا نگاہیں کھیل پر مرکوز کیے کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھا وہ میچ کی طرف متوجہ تھا اس کے بائیں طرف دو کرسیاں خالی تھیں وہ ایک کرسی اپنے اور اس کے درمیان چھوڑ کر بیٹھ گئی اور بیگ سے پزل باکس نکال کر اس کے سامنے کیا وہ چونکا میں نے اسے کھول لیا اس کا کوٹ تاکسم تھا کیا تم آگے میری مدد کر سکتے ہو اوہ سلام ٹھہرو میں دیکھتا ہوں معتصم نے دراز کھولی اور کاغذ پہ لکھی تحریر پڑی پھر اسے پلٹا بار کوڈ بار کوڈ تو اشیاء کے پیکٹس پہ لگا ہوتا ہے اسے کوئی مشین ہی ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے یہ بار کوڈ بھی کسی مشین کے لیے ہے تاکہ وہ اسے پہچانے مگر کدھر ہم شاید اس سطر سے کوئی مدد ملے وہ پھر سے کاغذ پلٹ کر سطر پڑھنے لگا پھر نفی میں سر ہلا کر دراز سے چابی اٹھا لی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ سطر اس چابی تلے لکھے دو نقطوں اور اس لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور یہ لفظ کسی تالے کی طرف اشارہ کر رہا ہے ویسے امانت کستے کہتے کسے ہیں اس نے ذرا الجھن سے پوچھا یہ امانت ہے نا ہمارا والا امانت ترک میں بھی اس کو یہی کہتے ہیں اس نے بے اختیار گہری سانس اندر کھینچی ایک تو ترک اور اردو کی مواصلت مجھے یہ لگتا ہے آیا کہ اس نے تمہاری کوئی امانت کہیں لاک لگا کر رکھی ہے اور اس کی چابی تمہیں دی ہے ہو سکتا ہے یہ کوئی عظیم الشان سا محل ہو یا کوئی برانڈ نیو گاڑی وہ اپنی بات پہ خود ہی دھیرے سے ہنسا مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا ہو سکتا ہے اس باکس میں کوئی نادیدہ لکھائی ہو اور آنچ دکھانے سے میں کوشش کر چکی ہوں اس ایک الفاظ امانت کے سوا اس میں کچھ نہیں لکھا ہے اس نے باکس میں ساری چیزیں واپس ڈالی اور اسے بند کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی معتصم مزید اس کی مدد نہیں کر سکتا اب جو بھی کرنا تھا اسے خود کرنا تھا امتحانوں کے بعد کچھ سوچوں گی ابھی تو اس قصے کو بند ہی کر دیتے ہیں جواباً معتصم نے مسکرا کر شانے اچھکا دیے وہ آڈیٹوریم سے نکل ہی رہی تھی جب اس کا موبائل بجا اماں اس وقت تو فون نہیں کرتی پھر اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا یہ وہی پاکستانی نمبر تھا جس سے پہلے بھی میجر احمد نے فون کیا تھا ہیلو کرسیوں کے قطار سے راستہ بناتے وہ ذرا اونچا بولی تھی ارد گرد کے شور میں میجر احمد کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی السلام علیکم کیسی ہیں آپ حیا وہی نرم خوبصورت ٹھہرا ہوا انداز اب وہ اس سے چڑتی نہیں تھی بلکہ ذرا احتیاط سے بات کر ہی لیتی تھی وعلیکم السلام میری خیریت تو آپ کو پتہ لگتی ہی رہتی ہوگی وہ باہر کوریڈور میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی جواباً وہ دھیرے سے ہنسا اب ایسا بھی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے مجھے آپ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے مجھے لگتا تو خیر یہی ہے کہ آپ کو اور پاشا کو میرے علاوہ کوئی کام نہیں ہے غصے میں ہیں خیریت کوئی مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ میں کتنی پہیلیاں بھوجوں اس نے زج سے انداز میں کہتے ہوئے اپنا بیگ اتار کر سبانجی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیوں پہ رکھا میں معذرت خواہ ہوں بعض چیزیں اتنی حساس ہوتی ہیں کہ انہیں بہت رازداری سے کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ غلط شخص کے ہاتھ نہ لگ جائے ویسے ایک گھنٹے کا کام تھا آپ نے ہی اتنے دن لگا دیے خیر آپ کا پزل تو میں حل کر ہی لوں گی مگر کیا گارنٹی ہے کہ آخر میں مجھے اپریل فول کے الفاظ نہیں ملیں گے وہ وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی استنبول کی دھوپ ارد گرد سبزہ کو سنہری پن عطا کر رہی تھی اتنا غیر سندیدہ سمجھتی ہیں آپ مجھے کیوں کیا آپ ہی نہیں ہیں جو خواجہ سرا بن کر مجھ سے ملے تھے کبھی شرمندگی نہیں ہوئی آپ کو اس بات پہ شرمندگی کیسی میں خواجہ سرا بن کر آپ سے ہی ملا تھا خواجہ سرا بن کر کوئی محفل تو نہیں لگائی تھی وہ شاید برا مان گیا تھا مگر خواجہ سرا بننا بذات خود بہت عجیب ہے کیوں کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہوتے کیا وہ جانور ہوتے ہیں میں نے ان کا حلیہ اپنایا تھا مگر آپ کے لیے نہیں میں تو اپنے کام سے وہ سب بنا تھا بس اسی دوران آپ مل گئیں آپ اپنے کام خواجہ سرا بن کر نکلواتے ہیں وہ دم بخود رہ گئی پہلی دفعہ کوئی سوال اس نے بچوں کی سی دلچسپی سے پوچھا تھا کبھی میرے آفس آئیے گا میں آپ کو اپنے کام کی تفصیل بتاؤں گا آپ کے آفس میں کبھی نہیں آ رہی مگر وہ امانت وہ کیسے ڈھونڈوں میں جو لکھا ہے اس پہ غور کریں وہ ڈالی کی امانت ہے اور وہ اسی کو ملنی چاہیے جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو اس کے قابل ثابت کر سکے کیا آپ اتنی باصلاحیت ہیں ٹرائی می اس نے جتا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا سوانجی کی دھوپ ابھی تک سیڑھیوں پہ اس کے قدموں میں گر رہی تھی کلینک کی انتظار گاہ میں ٹھنڈی سی خن کی چھائی تھی وہ کاؤچ پہ خاموش سی بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی حالے کے توسط سے اس نے ایک ڈرماٹالوجسٹ سے وقت لیا تھا اس کے بال بظاہر ٹھیک نظر آتے تھے اور عائشے کے دیے گئے لوشن کام کر رہے تھے مگر ہاتھ لگانے پہ وہ پہلے سے ذرا روکھے لگتے اور سر کی جلد جو خراب ہوئی وہ الگ حیا نمنا پرس ساتھ ہی رکھا ہوا تھا ٹریسر والی ڈبیا ڈورم میں ہی تھی اب وہ اسے استنبول میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی تب ہی اس کے ساتھ والی نشست پہ ایک سیاہ عبایا والی لڑکی آ بیٹھی بیٹھتے ہی اس نے چند گہرے سانس لے کر تنفس بحال کیا پھر ٹیشو سے نقاب کے اندر چہرہ تھپ تھپ آنے لگی اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پیدل آئی ہے اور بہت تھک گئی ہے حیا لاشعوری طور پر نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی جانے کیوں آج کل وہ ابایا اور حجاب والی لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی استنبول میں ایسی لڑکیاں بہت کم ہی نظر آتی تھیں البتہ اسکارف اور لانگ اسکرٹ والی مل جاتی اکثریت ایسی ہی لڑکیوں کی ہوتی تھی جن میں سے اس کے سامنے ایک کاؤچ پہ بیٹھی تھی مختصر اسکرٹ بنا آستین کے بلاؤز اور خوبصورت بال وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی گھٹنے پہ پھیلا میگزین پڑھنے میں مگن تھی استنبول کی علامتی لڑکی اس کے اسکرٹ کا رنگ نارنجی تھا بالکل ان دو کراؤن فش جیسا جیسے جو ان دونوں کاؤچز کے درمیان رکھی میز پہ سجے ایکیوریم میں تیر رہی تھی ننی ننی سی نارنجی مچھلیاں جن کی زندگی جن کی سانس اور جن کی آواز سب پانی تھا اب آیا والی لڑکی اب پرس کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی حیا ابھی تک اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی دفتن اس نے پرس سے ایک اورنج جوس کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتارا پھر ذرا رکی اور حیا کی طرف بڑھائی نو تھینک یو وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی وہ لڑکی مسکرا کر بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی سیاہ نقاب میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں آپ ہمیشہ یہ آبا آیا کرتی ہیں وہ رہ نہیں سکی اور پوچھ ہی بیٹھی نقاب تلے ایک گھوٹ لیتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا آپ کو گھٹن نہیں ہوتی اس میں میرا دل اللہ نے اس کے لیے کھول دیا ہے سو گھٹن کیسی اور ویسے بھی مسلمان لڑکی تو بہت مضبوط ہوتی ہے اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا مگر مجھے تو نقاب کا سوچ کر ہی گھٹن ہوتی ہے ہو سکتا ہے یہ صرف آپ کے ذہن میں ہو آپ کے ذہن میں بھی ایسی باتیں آتی ہوں گی نا وہ اس کی طرف رخ موڑے غیر ارادی طور پر بحث کرنے لگی تھی کیا بہت پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھے آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتا ساتھ ہی ایک نگاہ اس نے ایکیوریم کے پار بیٹھی ترک لڑکی پہ ڈالی جو ابھی تک اپنے میگزین میں گم تھی بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا میری شریعت تو دنیا کی سب سے ماڈرن شریعت ہے احساس کمتری تو انہیں ہونا چاہیے جو جاہلیت کے زمانے کا تبرج کرتے ہیں تبرج سمجھتی ہو اسے اندازہ تھا پھر بھی اس نے نفی میں گردن ہلائی تبرج اوہ کیسے سمجھاؤں اس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا تم نے دبئی کے وہ اونچے اونچے ٹاورز تو دیکھے ہوں گے نا برج العرب برج الخلیفہ ہاں تصاویر میں بس اسی برج سے یہ تبرج نکلا ہے کسی شے کو اتنا نمایاں اور خوبصورت بنانا کہ دور سے نظر آئے وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کی مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھیں وہ ابو جہل کی عرب کی عورتیں تھیں جو زیب و زینت کر کے مردوں کے درمیان سے گزرتی تھیں اگر استنبول کی لڑکیاں ان زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی پیروی کرتی ہیں تو وہ ماڈرن تو نہ ہوئی نا ماڈرن تو میں ہوں تم ہو پھر کیسی شرمندگی اس نے رسان سے کہتے ہوئے شانے اچکائے اللہ اللہ یہ اعتماد وہ دم بخود رہ گئی ترکوں کا اثر تھا وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگی تھی تمہیں لگتا ہے تم کبھی نقاب نہیں پہن سکتی وہ اب ٹیشو سے پیشانی پہ آئے پسینے کے قطرے تھپ تھپا رہی تھی شاید نہیں میری دوستوں اور فرسٹ کزن میں سے کوئی نقاب نہیں لیتا اسے شیلا یاد تھی مگر وہ اس کی سیکنڈ کزن کی بیوی تھی تو تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ اس سے کیا ہوگا جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر ذرا شانے اچکائے جو غار سور کے آخری سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ سے ڈسے جانے کے باوجود اف تک نہیں کرتا اس کی اس ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھر کی نیکیاں کے برابر ہوتی ہیں مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے پہلوں میں پہل کرنے والا اس کی باری پکاری گئی تو وہ چوکی پھر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اسے اب اس لڑکی سے کچھ نہیں کہنا تھا اس کا ذہن صاف تھا اس کراؤن فش کی نارنجی پن کی طرح شفاف اور صاف مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں لپیٹ سکتی اس تصور سے ہی اس کا دم گھٹتا تھا ایکیوریم کے پانی میں اسی طرح بلبلے بن اور مٹ رہے تھے دونوں مچھلیاں بنا تھکے ایک دوسرے سے پیچھے دائرے میں دوڑ رہی تھیں جس میں آغاز اور اختتام کی تفریق مٹ جاتی ہے استقلال جدیسی میں معمول کی چہل پہل تھی ٹھنڈی سی دھوپ گلی کے دونوں اطراف میں اٹھی قدیم عمارتوں پہ گر رہی تھی گویا سنہری برف ہو وہ جہان کے ساتھ ساتھ چلتی گلی میں آگے بڑھ رہی تھی پھر اتفاق ہوا تھا کہ اس نے سیاہ اسکارف اور سیاہ اسکرٹ کے ساتھ گرے بلاؤز پہن رکھا تھا اور جہان نے سیاہ جینز پہ گرے آدھی آستین والی ٹی شرٹ آج جب وہ ادھر آئی تھی تو اس نے خواہش کی تھی کہ وہ استقلال اسٹریٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے اسے اس گلی کا انت دیکھنا تھا اب وہ اسی لیے چلتے جا رہے تھے کچھ پیو گی جہان نے رک کر پوچھا پھر جواب کا انتظار کیے بنا ایک کیفے میں چلا گیا جب باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں دو ڈسپوزیبل گلاس تھے اور بغل میں رول شدہ اخبار شکریہ اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھاما جھاگ سے بھرا پینا کو لاڈا ناریل اور انناس کی رسیلی خوشبو اور دور ٹاکسے میں اسکوائر سے اٹھتی ٹیولپس کی مہک اس نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچی جہان سکندر کا استنبول بہت خوبصورت تھا اچھا ہے وہ خود ہی تبصرہ کرتا گھونٹ بھر رہا تھا حیا نے اس کے گلاس پکڑے ہاتھ کو دیکھا اس نے وہ پلیٹینیم بینڈ نہیں پہن رکھا تھا یہ ان کی منگنی کی بات پہلی ملاقات تھی اور اس میں اتنی انا تو تھی کہ اسے خود سے کبھی اس موضوع کو نہیں چھیڑنا تھا تم اس روز دو دفعہ آئی تھی بیک ڈور کی ضرورت کیوں پڑ گئی وہ سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا یقیناً اس کے ورکر نے اسے پوری رپورٹ دی ہوگی مگر جواب اس کے پاس تیار تھا عائشہ گل نے بے شک کہا تھا کہ سچ سے بہتر جواب کوئی نہ ہوتا مگر اس وقت عائشہ کون سا دیکھ رہی تھی کوئی جاننے والا نظر آ گیا تھا حالیہ اور میں نے اس سے سے ٹکرانے بہتر سمجھا کہ دوسری گلی میں چلے جائیں ویسے بھی شٹل آنے تک ہمیں تو انتظار کرنا تھا اگر کبھی پچھلی گلی میں کوئی جاننے والا ملے اور تمہیں استقلال میں آنا پڑے تو بے شک برگر کنگ کے اسی دروازے کو استعمال کر لینا اس کے پچھلی طرف گھنٹی لگی ہے گلاس خالی کر کے جہان نے کچرے دان میں اچھال دیا حیا کا ابھی آدھا گلاس باقی تھا تم بتاؤ تمہیں لندن کب جانا ہے وہ کافی بلند آواز میں بول رہی تھی قریب سے گزرتے تاریخی سرخ ٹرم میں سوار سیاحوں کا گروہ اونچی اونچی سیٹیاں بجا رہا تھا جس کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی اگلے ماہ کا سوچ رہے ہیں تب تک تم بھی فارغ ہوگی باقی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کہاں جا رہے ہیں کچھ ترکی میں گھومے پھریں گے اور کچھ قطر پیرس دبئی وغیرہ جا رہے ہیں تو تم ہمارے ساتھ لندن چلو نا پھر جولائی میں واپس آ کے ایک کلیئرنس کروانا اور پاکستان چلی جانا میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیو قدم میں رہنا چاہتی ہوں گو کے جہان کے ساتھ لندن جانے کا خیال کافی پرکشش تھا مگر اس نے فوراً حامی بھرنا مناسب نہیں سمجھا اوہ ڈونٹ ٹیل می کہ تم ابھی تک وہی رپورٹ لکھ رہی ہو جہان نے ہاتھ ہلا کر گویا ناک سے مکھی اڑائی حیا نے گردن پھیر کر اسے دیکھا حالی کی دوست چھاپنے کے لیے تیار تھی مگر جہان کے منع کرنے پر اس نے وہ رپورٹ بند کر دی تھی آج صبح ہی جب وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی تو اسے لگا اسے یہ سب کسی با اعتماد شخص سے شیئر کرنا چاہیے اور میجر احمد سے بڑھ کر کسی پہ اعتبار نہیں تھا تب ہی صبح اس نے میجر احمد کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتی ہے مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا نہیں میں نے اسے ذہن سے نکال دیا ہے گڈ گرل وہ ایک دم اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا یوں کہ حیا کے سامنے کا منظر چھپ گیا وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی بعض دفعہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہوتا اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے کہتے ہوئے اس نے رول شدہ اخبار کھولا اور پھر سے لپیٹنے لگا یہاں تک کہ کون آئس کریم کی سنہری کون کی طرح اس نے اخبار کو رول کر دیا پھر اس نے حیا کا گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا حیا نے ناسمجھی سے گلاس اسے پکڑایا ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں اور جو وہ ہوتے ہیں اسے وہ چھپا کر رکھتے ہیں اس نے گلاس کون کے منہ پہ انڈیل دیا جوس دھار کی صورت اخبار کی کون میں گرنے لگا جہان نے خالی گلاس حیا کو تھمایا اور اخبار کی کون کو مزید لپیٹنا شروع کیا پھر اس کا منہ بند کر دیا اور مخالف سمت سے اخبار کھولنے لگا تہیں کھلتی گئیں اور پورا اخبار سیدھا کھل کر سامنے آ گیا صفے سوکھے تھے اور جوس غائب زبردست وہ مسکراتے ہوئے تالی بجانے لگی وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی ٹریک تھی اس نے یقیناً کمال مہارت سے جوس کہیں آس پاس گرا دیا تھا یا پھر کچھ اور کیا ہوگا بہرحال اس کا انداز متاثر کن تھا وہ دونوں پھر سے ساتھ ساتھ چلنے لگے جہان نے اخبار اب دو رویہ تہہ کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا دفتن حیاء حیا کا فون بجا اس نے پرس سے موبائل نکال کر دیکھا میجر احمد کی کال آ رہی تھی اس نے کال کاٹ دی اور فون رکھ دیا جہان اتنا مہذب تو تھا کہ کوئی سوال نہ کرتا مگر وہ خود بتانا چاہتی تھی میجر احمد کی کال تھی کچھ کام تھا ان سے وہ چلتے ہوئے سرسری انداز میں بولی یہ سراسر جوا تھا جہان کے موڈ کا کچھ بھروسہ نہ تھا مگر وہ اس پہ بھروسہ کرنا چاہتی تھی میجر احمد کون اس نے ناسمجھی سے آیا کو دیکھا پاکستان میں ہوتے ہیں سائبر کرائم سیل میں انٹیلیجنس آفیسر ہیں تمہارے ابا کو بھی جانتے ہیں وہ ذرا رکی میں ان سے بات کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا نا آف کورس نہیں اس نشانے اچکا دیے کون کتنا قابل اعتبار ہے یہ فیصلہ تم خود کر سکتی ہو کیونکہ میرے نزدیک تو سب لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اتنی بے یقینی بھی اچھی نہیں ہوتی جہان ریئلی جیسے تمہیں یقین ہے کہ تمہارا جوس میں نے کہیں گرا دیا تھا اور پھر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اور گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا جو جانے کیوں ابھی تک وہ پکڑے کھڑی تھی یقیناً تم نے ایسا ہی کیا ہوگا اس نے گلاس جہان کو تھما دیا تب تک وہ اخبار کو دوبارہ کون کی شکل میں لپیٹ چکا تھا گلاس لے کر اس نے اخبار کی کون کا کھلا منہ گلاس میں الٹا پینا کولاڈا ایک دھار کی صورت گلاس میں گرنے لگا وہ بے یقینی سے ساکت کھڑی دیکھ رہی تھی یہ تم نے کیسے کیا میں میں نے نے خود دیکھا تھا کہ اخبار سوکھا تھا پھر یہ جوس کہاں سے آیا اگر جادوگر اپنے ٹرک کے فوراً بعد ہی راز بتا دے تو کیا فائدہ کبھی فرصت میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا البتہ اگر تم میری جگہ پہ کھڑی ہو کر دیکھتی تو جان پاتی کہ میں نے یہ کیسے کیا جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی تم عجیب ہو جہان اس نے تحیر سے سر جھٹکا ان دونوں چیز کو ٹریش میں پھینک دو میری پیاس مر گئی ہے وہ ہنس پڑا نہیں تمہاری پیاس ڈر گئی ہے پھر شوبدہ باز نے دونوں چیزیں ایک قریبی کچرے دان میں اچھال دیں دور سامنے گلی کے اختتام پہ ایک اونچا ٹاور تھا جس نے گلی کا دہانہ بالکل بلاک کر رکھا تھا جیسے زمین سے اگایا ہو وہ یوں تھا جیسے پاکستان میں اونچی گول سی اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے ویسے ہی سیلنڈر نما ٹاور جس کا گنبد کون کی شکل کا تھا یہ رہا وہ انت گلیٹر ٹاور جسے جاننے کا تمہیں تجسس تھا اس نے ٹاور کی طرف اشارہ کیا اور انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے جہان جہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے اس نے گہری سانس لی اور پلٹ گئی وہ شانے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا ترکی والوں کو سلام واپسی پہ گورسل میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً احمد نے کال کاٹ کر خود سے فون کیا تو اس کا ہیلو سنتے ہی وہ جیسے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میجر احمد کو خود یاد کیا ہے مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا کہ وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا یہ بات نہیں ہے میں اس وقت جہان کے ساتھ تھی سوچا بعد میں تفصیلی بات کروں گی اچھا وہ جیسے چپ ہو گیا شاید اسے جہان کا ذکر ناگوار گزرا تھا میں نے جہان کو آپ کے بارے میں بتایا مگر وہ آپ کو نہیں جانتا تھا کیوں آپ نے کیوں بتایا وہ بہت حیران ہوا شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے وہ ذرا جتا کر بولی جانتی تھی کہ اس کا استحقاق سے شوہر کی بات کرنا احمد کو کتنا برا لگتا تھا شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا احتیاط کیجیے گا آپ پھنس ہی نہ جائیں غلط کام تو نہیں کر رہی کہ پھنسو بہرحال ہم کام کی بات کریں اس کا لہجہ بے لچک ہو گیا ساتھ ہی جو کچھ بیوقدہ میں وہ جان پائی تھی اس نے وہ احمد کو بتا دیا میں وہ رپورٹ شائع کرنا چاہتی تھی مگر جہان نے منع کر دیا روانی میں وہ کہہ گئی پھر ایک دم خاموش ہو گئی وہ تو منع کرے گا اس کا بہت کچھ داؤ پہ جو لگا ہے خیر آپ بالکل وہ رپورٹ شائع کروائیں مگر حیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا مطلب وہ جہان والی بات نظر انداز کر گئی وہ ذاتی انات کے باعث کہہ رہا تھا یقیناً ایک رپورٹ سے اے آر پی جیسے بندے کا کیا بگڑے گا مافیا کے ایک ایک آدمی کے پیچھے پوری کی پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے عبد الرحمان جیسے شہرت زدہ مہرے تو صرف پل کا کام کرتے ہیں ایسے کہ اپنے دامن پہ کوئی چھیٹا نہ پڑے سو ان کے خلاف نہ ثبوت ہوتے ہیں نہ کبھی فائلز کھلتی ہیں مگر میں نے سنا ہے کہ اس کے عالمی دہشت گرد تنظیموں سے بھی کس سے سنا ہے وہ بات کاٹ کر بولا لیڈی کبرا سے عدلار میں بہرحال یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں آپ ان معاملوں میں مت پڑیں تو پھر یہ پاشا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے آخر وہ زد چھو کر بولی مجھے تو لگتا ہے حیا کہ اس نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے اب صرف آپ اس کے پیچھے پڑی ہیں وہ ایک دم چپ ہو گئی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ویسے ضروری نہیں تھا کہ آپ جہان سکندر کو میرے بارے میں بتائیں انسان کو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے بس باسفورس برج سے گزر رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر پل تلے بہتا سمندر دیکھ سکتی تھی وہاں حسب معمول ایک فیری تیر رہا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اور آپ کے اس رابطے کو کبھی بھی غلط طریقے سے استعمال کرے مجھے رسوا کر سکے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا یا جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا اسی لمحے دور نیچے سمندر کے کناروں پہ بغلوں کا ایک غول پھڑ پھڑاتا ہوا اڑا تھا وہ نگاہیں ان کے بھورے سفید پروں پہ مرکوز کیے بالکل ٹھہر سی گئی تھی آپ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں احمد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا آپ جانتی ہیں جب آدم علیہ السلام اور ہوا جنت میں رہا کرتے تھے اس جنت میں جہاں نہ بھوک تھی نہ پیاس نہ دھوپ اور نہ ہی برہنگی تب اللہ نے انہیں ایک ترغیب دلاتے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا تاکہ وہ دونوں مصیبت میں نہ پڑ جائیں وہ سانس لینے کو رکا بس اب پل کے آخری حصے پہ تھی بغلوں کا غول فیری کے اوپر سے پھڑ پھڑاتا ہوا گزر رہا تھا سمندر پیچھے کو جا رہا تھا اس وقت شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دلائی کہ اگر وہ اس ہمیشگی کے درخت کو چھو لیں تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ رہیں گے انہیں کبھی نہ پرانی ہونے والی بادشاہت ملے گی پل پیچھے رہ گیا گورسل اب پرانے شہر اناتولیا یہ ایشیائی حصے میں داخل ہو رہی تھی وہ ہر شے سے بے نیاز یکسوئی سے سن رہی تھی سو انہوں نے درخت کو چکھ لیا حد پار کر لی تو ان کو فوراً بے لباس کر دیا گیا اس پہلی رسوائی میں جو سب سے پہلی شے جس سے انسان نے خود کو ڈھکا تھا وہ جنت کے پتے تھے ورق الجنہ پرانے شہر کی سڑک پہ کوئی ٹریفک جام تھا گورسل بہت سست روی سے چل رہی تھی سڑک کنارے چلتے لوگوں اور دکانوں پہ لگا رش اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ بس سن رہی تھی آپ جانتی ہیں ابلیس نے انسان کو کس شے کی ترغیب دلا کر اللہ کی حد پار کروائی تھی فرشتہ بننے کی اور ہمیشہ رہنے کی جانتی ہیں حیا فرشتے کیسے ہوتے ہیں اس نے نفی میں گردن ہلائی گو کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لمحے بھر کو رکا اور ہمیشہ کی بادشاہت کسے ملتی ہے کون ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے وہ جسے لوگ بھول نہ سکیں جو انہیں مسحور کر دے ان کے دلوں پہ قبضہ کر لے خوبصورتی اور امر ہونے کی چاہ یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کر ممنوع حد پار کراتی ہیں اور پھل کھانے کا وقت نہیں ملتا انسان چکھتے ہی بھری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں لوگ اسے کپڑے کا ٹکڑا کہیں یا کچھ اور میرے نزدیک یہ ورق الجنہ ہے پرانے شہر کی قدیم اونچی عمارتوں پر سے دھوپ رینگ گئی تھی اور اب چھاؤں کی نیلاہٹ ان پہ چھا رہی تھی وہ سانس رو کے موبائل کان سے لگائے دم سادے بیٹھی سن رہی تھی جنت کے پتے صرف اسی کو ملتے ہیں جس نے ترغیب کو چکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے اور ان کا سفر ان کو خود پہ لگا لینے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا کیونکہ ان کو تھامنے سے پہلے انسان جنت میں ہوتا ہے تھامنے کے بعد وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے بخشش مل جاتی ہے مگر دنیا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ جیسے دھیرے سے مسکرایا دنیا والوں نے جنت تو نہیں دیکھی ہوتی نا سو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں سو وہ ان کے ساتھ سلوک بھی وہی کرتے ہیں جو کسی شے کی اصل جانے بغیر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ دنیا میں اترنے کے بعد دنیا والوں کے رویے سے پریشان مت ہوئیے گا وہ خاموش ہوا تو کوئی تلسم ٹوٹا شہر کا ایک بلبلا جو اس کے گرد تن چکا تھا پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا تھینکس مہجر احمد وہ گہری سانس لے کر بولی اس وقت کچھ زیادہ کہنے کے قابل نہیں تھی آپ اچھے انسان ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں شکریہ میں اب فون رکھتا ہوں اپنا خیال رکھیے گا اس نے فون کان سے ہٹایا اس کا کان سن ہو چکا تھا قدیم شہر کی عمارتوں میں اس کو ابھی تک میجر احمد کی باتوں کی بازگش سنائی دے رہی تھی اناتورین سٹی میں ایک سیمینار ہے چلو گی حالے نے ڈورم کے دروازے سے جھانک کر اسے مخاطب کیا وہ جو اپنی کرسی پہ بیٹھی میز پہ پھیلی کتابوں میں منہمک تھی چونک کر پلٹی ابھی تو ممکن نہیں ہے میرے پورے دو چیپٹرز رہ گئے ہیں حیا نے صفحے آگے پلٹ کر دیکھا اور پھر نفی میں گردن ہلائی کار میں پڑھ لینا کتاب ساتھ لے چلو اتنا ضروری کیا ہے تم پچھتاؤ گی نہیں لکھ کر رکھ لو حالیہ مصر تھی سو اس نے کتاب ساتھ رکھ لی پزل باکس بھی بیگ میں ڈال لیا اور بھنی مونگ پھلی کا پیکٹ جو کل ہی دیا اسٹور سے لائی تھی ہاتھ میں پکڑ لیا کپڑے ٹھیک ہیں اس نے گردن جھکا کر صبح کے پہنے لباس کو دیکھا گرے اسکرٹ کے ساتھ لائم گرین بلاؤز اور اوپر گرے اسکارف جو ابھی ابھی پن اپ کیا تھا ہاں ٹھیک ہے چلو حالے نے پرس اور چابی سنبھالی یہ اس کا خوش قسمت دن تھا کہ آج اس کے پاس کار تھی وہ سیمینار ہوٹل کے جس ہال میں تھا وہ ہال سب سے اوپر والے فلور پہ تھا اس کی دو متوازی دیواریں گلاس کی بنی تھیں ہال کچھا کچھ بھرا تھا لڑکیاں عورتیں اور بے حد معمر خواتین خالص نسوانی ماحول تھا ان دونوں شیشے کی دیوار کے ساتھ جگہ ملی حیا کی کرسی قطار کی پہلی کرسی تھی سو اب اس کے دائیں طرف گلاس وال تھی اور بھائیں جانب حالے درمیان میں اس نے مونگ پھلی کا پیکٹ کھول کر رکھ دیا تھا وہی ڈی جے کے ساتھ بیچ کلاس میں کھانے کی عادت روسٹرم کے عقب میں دیوار اس خوبصورت بینر سے ڈھکی تھی جس پہ انگریزی پہ چھپا تھا فیس ویل مینڈیٹری اور ریکمینڈڈ چہرے کا حجاب واجب یا مستحب اس نے دو انگلیوں انگوٹھے کو پیکٹ میں ڈال کر چند دانے نکالے اور منہ میں رکھے وہ اسکارف کر لے یہ اس کے تقوی کی انتہا تھی چہرے کا نقاب واجب تھا یا مستحب کیا فرق پڑتا تھا سیمینار انگریزی میں تھا سو ڈائس سنبھالے کھڑی محرون اسکاف والی عربی خاتون انگریزی میں ہی کہہ رہی تھی واجب وہ چیز ہوتی ہے جو کرے تو ثواب نہ کرے تو گناہ ہے جبکہ مستحب وہ کام ہیں جو کرے تو ثواب مگر نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہے اب اس بات پہ تو سب راضی ہیں کہ لڑکیوں کا سر اور جسم ڈھکنا واجب لیکن کیا چہرہ بھی ڈھکنا لازمی ہے دائیں جانب گلاس وال پہ ایک دم سے کوئی پرندہ آ ٹکرایا تھا وہ وہ چونکی ننی سی چڑیا تھی جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی جب میں کہتی ہوں کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں صرف مستحب ہے تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کا لباس ذرا باریک تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسما جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو سوائے اس اور اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رہنے پہ گناہ نہیں ہوتا گری ہوئی چڑیاں اب سنبھل کر فرش پہ پدھک رہی تھی چند ایک بار اس نے شیشے کی دیوار پر پنجے مار کر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی اور پھر جب حج کے موقع پہ ایک لڑکی جو اونٹ پہ بیٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کے حج کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے فضل رضی اللہ تعالی عنہ لاشعوری طور پہ اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے فضل رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا جبکہ اس لڑکی کو چہرہ ڈھکنے کا نہیں کہا دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج متحرات اور صحابیات جو حجاب اوڑتی تھیں وہ مستحب کے درجے کا تھا واجب کا نہیں سو جو آیت سورہ نور میں ہے کہ وہ اپنی زینتیں چھپائیں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے تو اس وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں سرما انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہے چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی کب کی اڑ چکی تھی وہ مونگ پھلی چباتے ہوئے سر اسبات بات میں ہلاتی مقررہ کو سن رہی تھی وہ مزید چند دلائل دے کر اپنی کرسی پہ واپس جا چکی تھی اور تب تک وہ مطمئن ہو چکی تھی اسے ان کی ساری بات ٹھیک لگی تھی میں ڈاکٹر فریحہ سے اختلاف کی جسارت کروں گی ڈائس پہ آنے والی گرے اسکارف والے مقررہ اپنی بات شروع کر چکی تھیں وہ دراصل بحث تھی حیا اور حالے باری باری پیکٹ میں انگلیاں ڈال کر مونگ پھلی نکالتے ہوئے پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھیں رہی اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث اس کی تشریح تو محرم رشتوں کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں اور اسی حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا اور حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ حج کے موقع کا تھا اور حج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نقاب یا دستانے پہننے سے منع فرمایا تھا جسے ظاہر ہوتا ہے کہ نقاب کرنا اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی دو فاختائیں تیزی سے اڑتی آئیں اور شیشے کی دیوار سے ٹکرائیں حیا نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا وہ اب ٹکرا کر نیچے جا گری تھی اور اگلے ہی پل اٹھ کر اڑ گئیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب گربانوں کو ڈھاپ لینے کا حکم نازل ہوا تھا تو مدینے کی عورتوں نے وہ حکم سنتے ہی اپنی اوڑنیاں حصوں میں پھاڑی اور سر سے پاؤں تک خود کو اس سے ڈھانپ لیا یہاں ڈھانپنے سے مراد چہرہ ڈھانپنا بھی ہے سو وہ جو ظاہر ہو جائے میں انگھوٹی سرما جوتی تو آتی ہے مگر چہرہ نہیں پھر جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آیت حجاب کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر سر پہ لپیٹ کر بکر مار کے دکھائی یوں کہ بس ایک آنکھ واضح تھی آیت حجاب میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر حکم دیا ہے اور جب اللہ تعالی مومن کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے حد اہم ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف سر اور جسم ڈھکنا واجب نہیں بلکہ چہرہ ڈھکنا بھی واجب ہے وہ گردن ذرا سی پھیرے شیشے کی دیوار کو دیکھ رہی تھی جہاں تھوڑی سی دیر میں بہت سے پرندے ٹکرائے تھے تایا فرقان کہتے تھے کہ پرندے یوں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے سال جب یہاں سے گزرے تھے تو وہ عمارت وہاں نہیں تھی اور وہ راستے میں اپنی رو میں اڑتے جا رہے ہوتے ہیں تو ٹکر لگنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ راستہ بلاک ہے معلوم نہیں تایا کی فلسفی کتنی درست تھی مگر وہ ہوٹل نیا نیا تعمیر شدہ ہی تھا شاید وہ واقعی پرندوں کی گزرگاہ کے درمیان بن گیا تھا مستحب اور واجب بحث بہت پرانی ہے ڈائس پہ اب ایک سیاہ ابایا اور سیاہ اسکارف والی دراز قد شہد رنگ آنکھوں والی خاتون آ چکی تھیں خوبصورت شفاف چہرہ نرم سی مسکراہٹ سب بہت توجہ سے انہیں سن رہے تھے آپ نے مستحب والوں کے دلائل سنے آپ کو لگا ہوگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں آپ نے پھر واجب والوں کا بیان سنا تو لگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ دونوں ٹھیک کہہ سکتے ہیں تو وہی لطیفہ ہو جائے گا کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں ہال میں بے اختیار کہ بلند ہوا شیشے کی دیواریں بھی مسکرا اٹھی ایسا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی گروہ کی حمایت یا مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئی میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں وہ لمحے بھر کو رکی پورا ہال بہت دلچسپی سے سن رہا تھا ہم عموماً دنیا اور آخرت کی مثال کسی کالج اگزام سے دیتے ہیں رائٹ تو وہی مثال لے لیتے ہیں دنیا اور آخرت کے کسی بھی اسکول یا کالج کا جب پیپر سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں چند سوال بہت آسان رکھے جاتے ہیں جو کوئی اوسط درجے کا طالب علم بھی حل کر کے 33% سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے پھر چند سوال ذرا مشکل ہوتے ہیں جو صرف اچھے طلبہ حل کر سکیں ستر اسی فیصد نمبر لے جاتے ہیں اور آخر میں ہر پیپر میں کچھ سوال بہت پیچیدہ اور مشکل رکھے جاتے ہیں وہ سوال پوزیشن ہولڈرز کا فیصلہ کرتے ہیں اسی لیے عموماً پوزیشن ہولڈرز کے آپس میں چند نمبرز یا پرسنٹیج کے ذرا سے تناسب کا فرق ہوتا ہے یہ سوال مستحب ہوتے ہیں ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مستحب وہ ہوتا ہے کہ جب پانچ میں سے چار سوال حل کرنے ہوں تو چاروں میں سے کوئی غلط ہونے کے ڈر سے پانچواں بھی اٹیمپٹ کر دیا جائے ایکسٹرا سوال جب کہ وہ مستحب نہیں ہوتا وہ اب کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی غور سے سن رہی تھی استنبول کی خوبصورت عورتوں کی خوبصورت باتوں کا بھی ایک اپنا ہی سحر تھا اب ہوتا یہ ہے کہ شفاف چہرے والی ڈاکٹر شائستہ کہہ رہی تھیں کہ اس مسئلے پہ جب واجب والے مستحب والوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں جبکہ مستحب والے انہیں کہتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہو رہے ہیں الزامات کی اس جنگ میں لڑکیوں کے پاس بہانہ آ جاتا ہے کہ انہیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے وہ ایسے ہی ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے بھی یا نہیں جبکہ یہ غلط غلط تاثر ہے بحث نقاب کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے بلکہ بحث اس کے واجب یا مستحب ہونے کی ہے آسان الفاظ میں کہتی ہوں اس پہ سب راضی ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہے جبکہ اختلافی نقطہ یہ ہے کہ کیا نقاب نہ کرنے پہ گناہ بھی ہے یا نہیں اس نے سکولر کے چہرے کو دیکھتے انگلیاں پیکٹ میں ڈالی تو پوروں نے خالی پلاسٹک کو چھوا مونگ پھلی کب کی ختم ہو چکی تھی اس نے انگلیاں نہیں نکالی وہ ویسے ہی پوری یکسوئی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی میں سوچتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اختلافی نقطہ یعنی گناہ ہے یا نہیں چھوڑ دیں اور صرف متفق نقطے پہ غور کریں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے گناہ کو چھوڑ دیں کامن پوائنٹ دیکھیں کہ نقاب کرنا ایک نیکی ہے بہت بڑی نیکی تو کیا جو چیز مستحب ہوتی ہے اسے فالتو سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے مستحب والے کرتے ہیں وہ نقاب کو غیر واجب قرار دے کر اس کی ترویج و تغلیب کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تینتیس فیصد والے جواب دے کر کسی فالتو سوال کے بغیر ہی ہم پاس ہو جائیں گے کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا تینتیس فیصد کا جواب نامہ بھی درست لکھا گیا ہے ان کے سوال پہ ہال میں خاموشی چھائی رہی مرعوب سی خاموشی ادھر ہم سب عورتیں اور لڑکیاں ہی موجود ہیں ایک بات کہوں آپ سے ہم میں یہ چند باتیں ضرور ہوتی ہیں ساری نہیں تو کچھ ضرور ہی ہے ہم جلد جیلس ہو جاتی ہیں کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر لیتی ہیں منہ سے جھوٹ بھی پسل جاتا ہے نمازیں ہم پوری پڑھتی نہیں جو پڑھیں ان میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے ان کا بھی پتہ نہیں کتنا پانچواں نواں یا دسواں حصہ لکھا جاتا ہوگا رمضان کے روزے رکھ لیں تو چھوٹے روزوں کی قضا دینا بھول جاتے ہیں یہ تھا وہ تینتیس فیصد پرچا یہ کتنا اچھا ہم حل کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی ایکسٹرا عمل کی ضرورت نہیں مائی ڈیئر لیڈیز جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں مل جاتی کیا آپ کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہر ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور صرف ایک جنت میں داخل کیا جائے گا یہ میں نہیں کہہ رہی یہ بخاری کی حدیث ہے کیا ہم اس اعمال نامے کے ساتھ اس ایک میں شامل ہو سکتے ہیں وہ بالکل ساکت بیٹھی بنا پلک کے مقررہ کو دیکھ رہی تھی جہنم کے لفظ نے اس کی کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلا دی تھی ہرقلتس دائمی آگ آتش دان دہکتے انگارے آج ہم بحث کرتے ہیں کہ نقاب واجب ہے یا نہیں میں سوچتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب ہم ایک ایک نیکی کی تلاش میں ہوں گے تب ہم شاید رو رو کر کہیں کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ حجاب واجب تھا یا مستحب تھا تو نیک عمل تھا تو ثواب ہی نا تو ہم نے کیوں نہیں کیا انہیں نے کر ایک گہری سانس اوپر کو کہچی یقین کریں میں واجب والوں اور مستحب والوں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی میں بس ایک بات کہہ رہی ہوں کہ حجاب کرنا نیکی ہے آپ اسے واجب سمجھ کر کریں یا مستحب سمجھ کر اسے کریں ضرور اور اسے پھیلائیں بھی ضرور ہمارے جھوٹ خیانتیں اور دھوکے ہمارے لیے جو آگ تیار کر رہے ہیں اس سے دور ہونے کے لیے جو کرنا پڑے کریں اور ایک آخری بات وہ پھر سانس لینے کو رکی ہال میں اسی طرح مکمل خاموشی تھی آپ حجاب کے جس بھی درجے پہ ہوں صرف اسکارف لیں یا بایا بھی لیں یہ ساتھ میں نقاب بھی کریں جو بھی کریں اس پہ قائم ہو جائیں اس سے نیچے کبھی نہ جائیں اور پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں مرنا پڑے تو مریں مگر اس پہ سمجھوتا کبھی نہ کریں مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ تعالی کو پسند ہے تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے وہ اس سے اتری تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا گرے اسکارف والی اور میرون والی دونوں خواتین متفق انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تالی بجا رہی تھی وہ بالکل چپ خاموش سی بیٹھی دل و دماغ جیسے بالکل خالی ہو گئے تھے جیسے ہی وہ سیاہ ابایا والی ڈاکٹر شائستہ ہمدانی دروازے کی طرف بڑی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان کی جانب لب کی میم وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان تک آئی یس yes. وہ پلٹی وہ ایک ہاتھ میں اپنا فون پکڑے تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہی تھی وہ میں بھی میں بھی کرنا چاہتی ہوں نقاب مگر اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بات سمجھائے مگر میں کیسے کروں بہت آسان ڈاکٹر شائستہ نے موبائل بیگ میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے اسکارف کا سامنے کو گرا دایا تکونا پلو اٹھایا اسے پہلے بائیں گال کے ساتھ اسکارف کے حالے میں اڑسا پھر کچھ حصہ دائیں گال کے اس طرف اڑسا یوں کہ اس کے چہرے کو ایک نفیس سے نقاب نے ڈھانپ دیا بس اتنی سی بات تھی مسکرا کر کندھوں کو ذرا سی جمبش دے کر وہ موبائل نکالنے کے لیے پرس کھنگالتے ہوئے پلٹ گئیں اتنی سی بات تھی وہ اپنی جگہ منجمد سی کھڑی رہ گئی بس اتنی سی بات تھی اس کا سانس گھٹا نہ دل تنگ ہوا نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا سب ویسے ہی تھا بس اتنی سی تو بات تھی اناتولیا کے بازار میں چہل قدمی کرتے گورسل کی نشست سے کھڑکی کے باہر دیکھتے سبانجی کے کیمپس میں واپس بس سے اترتے ہر جگہ اس نے لوگوں کو دیواروں کو مناظر کو کھوجنے کی صحیح کی کیا کوئی فرق پڑا تھا مگر اسے احساس ہوا کہ سب ویسا ہی تھا اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر شائستہ کا پہنایا گیا نقاب اتار سکتی سو وہ استنبول میں اسی نقاب کے ساتھ لمحے بتاتی رہی پھر کہیں کوئی گھٹن کوئی تنگی نہ تھی انسان دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نہ کہ رخسار سے ناک سے تھوڑی یا پیشانی سے سو ان کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر وہی رہتی ہے پھر کیسی پریشانی لیکن پھر بھی اسے عجیب سی خفت ہو رہی تھی باوجود اس کے حالے کا انداز ویسے ہی تھا جیسا پہلے تھا ڈورم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے حسین اور معتصم اترتے دکھائی دیے حسین بس لمحے بھر کو ٹھٹکا تھا پھر دونوں مسکرا کر سلام کرتے نیچے اتر گئے سب پہلے جیسا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی کتاب پہ جھکی ذہنی طور پر ابھی تک اسی ہال میں تھی جہاں شیشوں کی دیواروں سے پرندے ٹکرا جایا کرتے تھے جب واپسی کے وقت پس منظر میں کسی نے یہ آیت چلا دی تھی تو وہ اس کے ٹرانس سے باہر ہی نہ آ سکی اسے لگا وہ کبھی اس کے اثر سے نہیں نکل سکے گی لمحے بھر میں اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آج تک حجاب یا نقاب کیوں نہیں پہن سکی تھی باوجود اس کے کتایا ابا اور روحیل بھی اسے بہت تاکید کرتے تھے وہ یہ نہیں کر سکی اس لیے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی کہی کبھی اللہ کی بات سنا ہی نہیں جبر کی طرح اپنی بات مسلط کرنی چاہیے اور اکثر باپ بھائی یہی تو کرتے ہیں اپنی ہی کہتے رہتے ہیں پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچیاں مانتی کیوں نہیں ہیں کبھی اللہ کی سنوا کر تو دیکھیں پھر علم ہوتا ہے کہ مسلمان لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی نرم ٹہنی ہو یا سخت کانچ دل اس کا ایک ہی ہوتا ہے وہ دل جو اللہ کی سن کر جھک ہی جاتا ہے پھر کسی واز تقریر یا درس کی ضرورت نہیں رہتی ایک آیت ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے بس ایک آیت بیوکدہ کے ساحل پہ لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھی ان کا شور اس اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا محل اندھیرے میں ڈوبا تھا راہداریاں تاریخ تھیں صرف دوسری منزل کی اسٹڈی میں نیم روشنی سی چھائی تھی اندر ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا پھر میز پہ کھلا پڑا عبد الرحمن کا لیپ ٹاپ البتہ وہ اسکرین کی طرف متوجہ نہیں تھا وہ ریوالونگ چیئر کی پشت پہ سر گرائے سوچتی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہا تھا اس کی دونوں سونے کی انگوٹیاں اور موٹے فریم کی گلاسز میز پہ لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھے تھے بے خیالی میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی اسے دیکھا اور پھر ذرا کوف سے واپس میز پہ پھینک دیا اس سگریٹ نوشی سے اسے چھٹکارا لے لینا چاہیے تھا اب تک بلکہ اور بھی بہت چیزوں سے اس نے آنکھیں بند کر لی اور انگلیوں سے کن پٹیوں کو دھیرے دھیرے مسلنے لگا اس کے سر میں کافی دیر سے درد تھا شاید بہت سوچنے کے باعث آسابی دباؤ ہم ہوں اس نے نفی میں سر جھٹکا اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے اور وہ کبھی بھی اس قسم کے دباؤ سے نہیں ہار سکتا اس نے خود کو یقین دلایا ویسے بھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا ہر شے حسب منشا جا رہی تھی دو جو تاش کے پتوں کا گھر اس نے بنا رکھا تھا وہ اپنے آخری مرحلے میں تھا کامیابی بہت نزدیک تھی جو وہ چاہتا تھا سب ویسے ہی ہو رہا تھا مگر اب اسے زیادہ توانائی اور زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی پچھلی دفعہ کھیل آخری مرحلے میں بگڑ گیا تھا ہر شے دھپ سے اس پہ آ گری تھی اور وہ بھی اس دوست کے توفیل دوست دھوکہ دے اس سے بڑھ کر تکلیف دہشے کوئی نہیں ہوتی کچھ پل کے لیے وہ عزیت ناک دن اس کی نگاہوں کے سامنے لہرائے تھے اپنے قابل سے قابل دوستوں اور جاننے والوں کو چھوڑ کر وہ اس قابل نفرت آدمی کے پاس گیا تھا مدد کے لیے اور اس نے جو کیا وہ بہت برا تھا عبد الرحمن نے تلخی سے سر جھٹکا اس وقت کم از کم وہ اس اس اور شخص کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے اس کی پیٹ میں چھرا گھوپا تھا اللہ ضرور اسے موقع دے گا کہ وہ اس سے اپنا انتقام لے اور وہ کبھی وہ موقع ضائع نہیں کرے گا اس نے قسم کھا رکھی تھی مگر اس وقت اسے وہ سب بھلا کر ان مواقع پہ توجہ مرکوز رکھنی تھی جو اس کے سامنے تھے عبد الرحمن نے کبھی موقع کا انتظار نہیں کیا تھا اس نے موقع ہمیشہ خود ہی پیدا کیے تھے اور پھر اپنے کام نکلوائے تھے اب وہ یہی کر رہا تھا مگر اس اس سب سے سے پہلے اسے چھوٹے مسئلے کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا جو چار پانچ ماہ قبل اس نے خود کھڑا کیا تھا گو کہ ہر چیز ویسے نہیں ہوئی تھی جیسے اس نے سوچا تھا بڑی غلطی ہوئی اس سے ہاشم اعتبار کر کے مگر پھر بھی اس سب کا اختتام ویسے ہی ہوگا جیسے اس نے سوچا تھا جیسے اس نے پلان کیا تھا جیسے دیمت فردوس نے مشورہ دیا تھا ایک اتفاقیہ موقع اسے مزید پیدا کرنا تھا اس نے میز پہ رکھا اپنا فون اٹھایا اور فون بک کھولی وہ نمبرز کبھی لوگوں کے اصل نام سے محفوظ نہیں کرتا تھا یہ نمبر بھی اس نے ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا کچھ سوچتے ہوئے وہ اس نمبر پہ میسج لکھنے لگا چھبیس مئی سے سبانجی میں امتحانات کا موسم چھا گیا اس کٹھن موسم کو نو جون تک جاری رہنا تھا تقسیم کا مجسمہ استقلال جدیسی کے چکر جواہر کی شاپنگ اور پزل باکس کی پہیلیاں اسے سب کچھ بھول گیا تھا عدلار میں رکنے کے باعث ہونے والے نقصان تو وہ پورا کر چکی تھی مگر یہاں صرف پاس نہیں ہونا تھا بلکہ ڈسٹینکشن لینی تھی اس کا رزلٹ برا ہوا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی ناکامی ہوگی اور ریزلٹ اچھا آیا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی کامیابی ہوگی وہ حیا سلیمان کو بھلا کر صرف اور صرف پاکستانی اسٹوڈنٹ رہ گئی تھی اکتیس مئی کی صبح استنبول پہ کسی قہر کی طرح نازل ہوئی تھی وہ رات دیر تک پڑھنے کے بعد فجر کے قریب سوئی تھی کہ آج چھٹی تھی مگر صبح ہی صبح حالے کسی آندھی طوفان کی طرح ڈورم میں بھاگتی آئی تھی اٹھو وہ حالے کے زور زور سے پکارنے پہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی کیا ہوا نیچے اپنے بنگ کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی حالے کے حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا وہ لحاف پھینک کر تیزی سے نیچے اتری حیا حالے کی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھی حیا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑے جو سرد ہو رہے تھے حالے حیا فوریٹا جو غزہ جا رہا تھا اسے روک دیا گیا ہے اسرائیل نے اس پہ اٹیک کر دیا ہے پتہ نہیں کتنے فلسطینی اور ترک مارے جا چکے ہیں اللہ اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا مگر مگر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ان بحری جہازوں میں تو خوراک تھی دوائیاں تھیں وہ کہتے ہیں کہ ان میں اسلحہ تھا اور دہشت گرد بھی پھر انہیں پوچھنے والا کون ہے خدایا محتسم وغیرہ کتنے پریشان ہوں گے ان کے تو دوست بھی تھے مسافر برادر جہاز میں اسے بے اختیار یاد آیا ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے چلو جلدی کرو اس نے جلدی جلدی بال جوڑے میں لپیٹے اور پھر لباس بدل کر اسکارف لپیٹ کر اور نقاب نفاست سے سیٹ کر کے وہ حالی کے ساتھ باہر آ گئی کامن روم کے راستے میں اس نے موبائل چیک کیا تو ادھر رات کے کسی ایک پہر ترک موبائل نمبر سے پیغام آیا ہوا تھا میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے اے آر پی جہنم میں جائے اے آر پی وہ اس وقت اس پریشانی میں اے آر پی کے سرپرائز کے بارے میں کہاں سوچتی کامن روم میں پانچوں فلسطینی لڑکے چپ چاپ بیٹھے تھے میز پہ لیپ ٹاپس کھلے پڑے تھے اور موبائل ہاتھوں میں لیے وہ سب اپ ڈیٹس کے منتظر تھے ان کے چہرے دیکھے تو وہ افسوس کے سارے الفاظ بھول گئی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے اور وہ اور حالے خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئیں سوری موتسم اس کے کہنے پر موتسم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا ہلکی سی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور دوبارہ اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا وہ اس کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی بلکہ نہیں وہ کیسے محسوس کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ خود کو ان کی جگہ پر رکھے وہ تصور کرے اس نے لمحے بھر کو آنکھیں میچ کر سوچا اگر خدا نخواستہ اسلام آباد میں جنگ جاری ہو پورا شہر اپنے گھروں میں محصور ہو اس کے گھر والے بیمار اور زخمی ہو اور پھر وہ ادھر ترکی سے ایک فلوچیلا پہ انہیں دوائیاں اور خوراک بھیجے مگر وہ فولوچیلا کراچی کے ساحل پہ روک لیا جائے اس میں سوار کچھ لوگوں کو مار دیا جائے اور اس کے گھر والے تڑپتے رہیں ہاں اس نے تکلیف سے آنکھیں کھولی اب وہ محسوس کر سکتی تھی جب تک اپنے ملک اور اپنے گھر پہ بات نہ آئے کسی دوسرے کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا کامن روم کا دروازہ کھول کر تالی اندر داخل ہوئی اور ایک ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دوسرے کو ٹالی چلتی ہوئی سامنے آئی وہ لڑکوں کو دیکھ رہی تھی مگر ان میں سے کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا موتسم کیا ہم بات کر سکتے ہیں موتسم اپنے جوتوں کو دیکھتا رہا اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا حسین وہ حسین کے قریب سوفے میں بیٹھی اس کا بیٹھنا گویا کسی کرنٹ کا جھٹکا تھا حسین تیزی سے اٹھا ساتھ ہی چاروں لڑکے اٹھے اور وہ سب اکٹھے باہر نکل گئے تالی لب کاٹتے ہوئے انہیں جاتے دیکھتی رہی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن اس کی اور فلسطینوں کی مثالی دوستی کا آخری دن تھا ان کے نکلتے ہی دوسری طرف سے لطیف کمرے میں داخل ہوا آہٹ پہ ٹالی اور ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا لطیف نے جینس پہ سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس پہ کالے مارکر سے نمایاں کر کے لکھا تھا شیم آن یو اسرائیل ٹالی نے وہ تحریر پڑھی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا زیر لب مسکرائی اور حیا کو دیکھا وہ بھی جوابا مسکرائی ٹرسٹ می یہ صرف لطیف ہاتھ اٹھا کر بہت دھیمے انداز میں اب ٹالی کو سمجھا رہا تھا کہ اس کی یہ تحریر صرف اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج کے لیے تھی اسے ٹالی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس سے نراض تھا ٹالی پھیکی مسکراہت کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں سنتی رہی لطیف کیتھولک تھا ڈچ تھا وہ یہ سب کہہ سکتا تھا مگر فلسطینوں کی بات اور تھی جو انہوں نے کیا حالے اور حیاء کو وہ بالکل درست لگا تھا وہ ماتم کا دن تھا گو کہ یونیورسٹی میں سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے مگر درو دیوار پہ چھایا سوگ اور دل کو کاٹتی تھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے کس سے انصاف مانگے ہٹلر کہتا تھا میں چاہتا تو تمام یہودیوں کو مار دیتا مگر میں نے بہت سو کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے ان کے بھائی بندوں کو کیوں مارا تھا اور اس جیسی دوست دوسری بہت سی کہاوتیں اسٹوڈنٹس اپنی اپنی شرٹ پہ لکھ کر پہنے گھوم رہے تھے وہ اور حالے بھی سارا دن سناٹے میں ڈوبی راہداریوں میں بے مقصد چلتی رہی تھیں